بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی بچپن سے بڑے ذہین سمجھدار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت قیامت تک نہیں ملے گی تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی جنات اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا آدھے دن میں ایک مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے جنات کے ذریعے مسجد اقصا کی تعمیر کرائی سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا جاتا تھا اسی طرح بڑی بڑی اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے ہوش بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام و احسان کے طور پر عطا فرمائی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے اسی حال میں ترپن سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ کھانا تھوڑا سا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں تمام صحابہ کو بلا لاؤں وہ غریبی کا زمانہ تھا تقریباً تین سو صحابہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس دس افراد کو گھر میں بلاتے کھانا کھلاتے یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب کھانا زیادہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے بلکہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ غریبی کا عالم تھا اور ایسی بھوک میں میری زندگی گزرتی تھی حضرت ابو ابولا فرماتے بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتا جب صحابہ آتے تو وہ یہ سمجھتے اس کو جنون کی بیماری ہے اور اس زمانے میں علاج یہ تھا کہ جس کو جنون کی بیماری ہوتی اس کے گردن پر پیر رکھ کر دبایا جاتا تھا حضرت ابو فرماتے جو بھی آتا میرے گردن پر پیر رکھ کر دباتا اور وہ سمجھتا کہ میں مجنون اور پاگل ہو چکا ہوں یا مجھ پر مرگی کا اثر پڑ چکا ہے یعنی ہو چکی ہے لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی بیماری نہیں تھی بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا ایک دن یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہو کئی کئی وقت کھانے کو نہیں ملتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی اٹھائی اور ابو ہریرا کو دیا اور فرمایا ابو ہریرا آج کے بعد جب بھوک ستانے لگے تو ان کھجوروں کو کھا لینا مشکات شریف کی روایت کے مطابق اس میں تقریباً تقریباً 11 کھجور تھی ایک روایت 21 کی بھی ہے تو 11 یا 21 کھجور اس تھیلی کے اندر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور کہا ابو حریرہ جب بھوک لگے کھا لینا حضرت ابو حریرہ نبی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 کھجوروں کی تھیلی مجھے آٹھویں ہجری میں دی تھی فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگتی برداشت نہیں ہوتا میں کھجور نکال کر کھا لیتا اور حضرت ابو حریرہ فرماتے کھاتا ہی نہیں تھا غریبوں کو صدقے کے طور پر بھی دیا کرتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے آٹھ ہجری میں خیلی ملی ہے گیارہ ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تین سال تک اس تھیلی میں سے میں اطمینان سے کھجورے کھاتا رہا حضور کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مدت ٹو اینڈ ہاف ایئرس ڈھائی سال ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے خلافت صدیقی میں بھی وہی کھجورے کھاتا تھا غریبوں میں صدقہ کرتا تھا صدیقی خلافت گزر گئی لیکن میں اس میں سے تب بھی کھجورے کھا رہا تھا three plus two and half five and half years میں حضرت ابو مریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دس سال کی ہے ٹین ایئرس کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بھی الحمدللہ جب بھی بھوک لگتی اسی تھیلی میں سے کھجورے کھاتا غریبوں میں تقسیم کرتا خلافت عمر ہی ختم ہو گئی لیکن میری کھجورے ویسے ہی باقی تھی ساڑھے پانچ اور دس ساڑھے پندرہ سال ففٹین اینڈ ہاف ایئرس آگے چلیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمان آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی مدت ایئرس بارہ سال ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے خلافت عثمانی کا وقت آ گیا کھجورے میرے پاس ہے بھوک لگتی اسے کھاتا غریبوں میں صدقہ کرتا خلافت عثمانی ختم ہو گئی میری تھیلی ویسی ہی باقی twenty seven and half years ساڑھے ستائیس سال تک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس تھیلی میں سے کھجورے کھاتے صدقہ کرتے فرماتے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ایسی افرا تفری مچی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا اور اس دن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس توڑنے اور افرا تفریح میں میری وہ تھیلی گھوم گئی حضرت ابو حریرہ فرماتے بہت تلاش کیا وہ تھیلی مجھے واپس نہیں ملی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سارے صحابہ رو رہے تھے عثمان نہیں رہے عثمان نہیں رہے سب کو ایک غم تھا لیکن اس دن ابو حریرہ کو دو غم تھے مشکات شریف میں وہ شعر موجود ہے جو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس دن لِلنَّاسِ لیکن عثمان کہ آج لوگوں کو ایک غم ہے لیکن ابو حریرہ کے دل میں دو غم ہے ایک غم تو حضرت عثمان شہید ہو گئے وہ غم ہے اور دوسرا غم یہ ہے کہ نبی کی دیوی وہ تھیلی میری کھو گئے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم زکاة ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو اللہم مغنما ولا تجعلها مغرما اگر عربی دعا یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ ہی پڑھ لو اے اللہ اس زکات کو نفع کا ذریعہ بنا دے اسے نقصان کا سبب نہ بنا ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے صدقے کی بڑی فضیلت یہ آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک دشمن تھا ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا برا بلا کہتا بڑے سخت جملے کہتا ایک دن اس نے ایسی ایسی گالیاں دی ہے اور اتنا برا کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور اس دن حضرت عیسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی کہ مولا یہ مجھے بہت گالیاں دیتا ہے اللہ تو اسے تباہ کر دے برباد کر دے یہ بدعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اللہ میری دعائیں بھی سنتا ہے بدعائیں بھی سنتا ہے کہ اب اس کا کام تمام ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام سمجھے کہ وہ گیا لیکن روایتوں میں ہے کہ چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام ایک دن راستے میں نکلے تو وہ ان کا دشمن ہٹا کٹا بالکل تازہ وہاں سے سامنے سے گزر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ مولا آج تک جب بھی دعا کی ہے تو نے قبول کر لی اور بد دعا کی تب بھی تو نے قبول کر لی اللہ کیا بات ہے میں نے تو یہ بد دعا کی تھی کہ اللہ اسے تباہ کر ڈال یہ تو بالکل ویسا ہی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اے میرے بندے عیسیٰ جب تم نے بد دعا کی تھی ہم اسے تباہی کرنے والے تھے کہ اس نے اس کے پہلے میرے راستے میں ایک روٹی کا صدقہ کر دیا ادھر اس نے صدقہ کر دیا وہ آنے والی مصیبت اس سے ٹل گئی اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر سے آسمان سے بلائیں آتی ہے نیچے سے بندے کا صدقہ جاتا ہے یہ صدقہ جب جاتا ہے وہ آنے والی بلا کو آنے نہیں دیتا ہے بلکہ اسے وہی پر ٹال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لانت اس پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سکون کو سکون کیا ہے جہنم کا ایک درخت ہے بہت ہی کڑوا ہے اگر زکون کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی بھی سب کو ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو سنترا جسے ہم تنجرین کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے فائدہ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ سنترے کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے اخیر میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم بھائی کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا لیکن ظالم کی کیسے مدد کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو اور منع کرو یہی ظالم کی مدد کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان سبحان سبحان اللہ بحمدی و و و نشد لا الہ الا نستغفرک نتوب ربک رب العزت عما یصفون تو فکر سے فرمائے للہ رب العالمین پھر آپ کو یاد دلا دو